حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرت القضاء کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے آگے یہ شعر پڑھتے جا رہے تھے اے کافروں کی اولاد آپ کا راستہ چھوڑ دو آج ہم آپ کے حکم پر تمہیں ایسی ضرب لگائیں گے جو کھوپڑیوں کو گردنوں سے جدا کر دے گی اور دوست کو جگری دوست سے غافل کر دے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اے ابن رواحہ تم اللہ تعالیٰ کے حرم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ اشعار کہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رہنے دو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کا کلام ان کے لیے تیروں کی بوچھار سے بھی زیادہ تکلیف دے ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھیانوے